ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم نريد اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کھڑکنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی لوت علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوانہ کرو کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ان کی قوم والوں نے جواب دیا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری لڑکیوں کی کوئی حاجت ہی نہیں تم ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہو سامعین ابنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قوم لوت کا کردار ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرشتے اپنا بھید بتا کر وہاں سے چل دیے اور لوت علیہ السلام کے پاس ان کی زمین میں یا ان کے مکان میں پہنچے امرت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے تاکہ قوم لوت کی پوری آزمائش ہو جائے لوت علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر قوم کی حالت سامنے رکھ کر سپ پٹا گئے دل ہی دل میں پیچ تاپ کھانے لگے کہ اگر انہیں مہمان بناتا ہوں تو ممکن ہے خبر پا کر لوگ چڑھ دوڑیں اور اگر مہمان نہیں رکھتا تو یہ انہی کے ہاتھ پڑ جائیں گے زبان سے بھی نکل گیا کہ آج کا دن بڑا ہی بدناک ناک دن ہے قوم والے اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے مجھ میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں کیا ہوگا قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوت علیہ السلام اپنی زمین میں تھے کہ یہ فرشتے بصورت انسان آئے اور ان کے مہمان بنے شرما شرمی انکار تو نہ کر سکے اور انہیں لے کر گھر چلے راستے میں صرف اس نیت سے کہ یہ اب بھی واپس چلے جائیں ان سے کہا کہ اللہ کی قسم یہاں کے لوگوں سے زیادہ برے اور خبیص لوگ اور کہیں کے نہیں ہیں کچھ دور جا کر پھر یہی کہا غرض گھر پہنچنے تک چار بار یہی کہا فرشتوں کو اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ جب تک ان کے نبی ان کی برائی نہ بیان کریں انہیں ہلاک نہ کرنا یعنی ان کی قوم والوں کو ہلاک نہ کرنا سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر دوپہر کو یہ فرشتے نہر صدوم پہنچے وہاں لوت علیہ السلام کی صاحبزادی جو پانی لینے گئی تھیں مل گئیں ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں ہم کہیں ٹھہر سکتے ہیں اس نے کہا کہ آپ یہیں رکیے میں واپس آ کر جواب دوں گی انہیں ڈر لگا کہ اگر قوم والوں کے ہاتھ یہ لگ گئے تو ان کی بڑی بے عزتی ہوگی یہاں آ کر والد صاحب سے ذکر کیا کہ شہر کے دروازے پر چند پردیسی نو عمر لوگ ہیں جن جیسے میں نے تو آج تک نہیں دیکھے جاؤ اور انہیں ٹھہراؤ ورنہ قوم والے انہیں ستائیں گے اس بستی کے لوگوں نے لوت علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو کسی باہر والے کو تم اپنے ہاتھ ٹھہرایا نہ کرو ہم آپ سب کچھ کر لیا کریں گے آپ نے جب یہ حالت سنی تو جا کر چپکے سے انہیں اپنے گھر لے آئے کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دی مگر آپ کی بیوی جو قوم سے ملی ہوئی تھی اسی کے ذریعے بات پھوٹ نکلی اب کیا تھا دوڑے بھاگے آ گئے جسے دیکھو خوشیاں مناتا جلدی جلدی لپکتا چلا آتا ہے ان کی تو یہ خو خصلت ہو گئی تھی مردوں کے پاخانے والی جگہ جمع کرنے کی یہ سیاہ کاری کی گندی عادت انہیں پڑ چکی تھی اس وقت اللہ کے نبی لوت علیہ السلام انہیں نصیحت کرنے لگے کہ تم اس بد خصلت کو چھوڑ دو اپنی خواہشیں عورتوں سے پوری کرو بناتی یعنی میری لڑکیاں اس لیے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا گویا باپ ہوتا ہے قرآن کریم کی اور آیت میں ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو منع کر چکے تھے کہ کسی کو اپنے ہاں نہ ٹھہرایا کرو لوت علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی انہیں سمجھائی اور کہا کہ عورتیں ہی اس بات کے لیے موضوع ہیں ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا ہی پاک کام ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کے نسبت یہ فرمایا تھا نہیں بلکہ نبی اپنی پوری امت کے گویا باپ ہوتے ہیں قطادہ رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے امام ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ لوت علیہ السلام نے عورتوں سے بے نکاح ملاپ کرنے کو فرمایا ہو نہیں مطلب آپ کا ان سے نکاح کر لینے کے حکم کا تھا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو میرا کہا مانو عورتوں کی طرف رغبت کرو ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی حاجت روائی کرو مردوں کی طرف اس رغبت سے نہ آؤ اور خصوصاً یہ تو میرے مہمان ہیں میری عزت کا خیال کرو کیا تم میں ایک بھی سمجھدار نیک راہ یافتہ بھلا آدمی نہیں اس کے جواب میں ان سرکشوں نے کہا کہ ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں یہاں بھی کا یعنی آپ کی لڑکیوں کے لفظ سے مراد قوم کی عورتیں ہیں نہ کہ لوت علیہ السلام کی اپنی نصبی بیٹیاں اور تمہیں اے لوت معلوم ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے یعنی ہمارا ارادہ ان لڑکوں سے ملنے کا ہے یعنی ان کے پاخانے والی جگہ ان سے ہم بستری کرنے کے بدفعل کا ہے پھر تمہارا اے لوت ہمارے ساتھ جھگڑا کرنا اور ہمیں نصیحت کرنا بے فائدہ چیز ہے